شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیداسلام میرے عزیز اس کا رابطے جی سورہ تقویر باباس ہاں وہی مضمون صاحب کا امکان قیامت وقوع خلاصہ احوال قیامت صداقت قرآن زاجر برائے کفار عزت شمس قوت احوال قیامت شمس قویرت احوال قیامت جب سورج لپیٹا جائے گا لپیٹا کا من بے نور کیا جائے گا سورج کی جو روشنی ہے نا اس کو لپیٹ لیں گے پھیلے گی نہیں جب سورج لپیٹا جائے گا یعنی کیا ہوگا بے نور بیزن نجوم قدرت اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے گدلے کا منع میلے ہو جائیں گے پھر ٹوٹ پڑیں گے اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے اور پھر ٹوٹ پڑیں گے پیدل جبال سیرت اور جب پہاڑ سیر کرائے جائیں گے چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی گابھن اونٹنی بیکار چھوڑی جائے گی وہ اس لیے کہ اہل عرب جو تھے نا ان کے نزدیک یہ مال کیا تھا پیارا تھا دس مہینے کی گا بن نوٹ آخر بچہ نہیں دے گی تو ان کے پیارے مال کے متعلق کہا گیا کہ وہ بیکار ہو اب میرے عزیز دیکھو سیلاب آ رہا ہے نا تو سیلاب جہاں آ جائے یک دم سمجھے تو کاریں ٹریکٹر وغیرہ وہ آدمی لے آ سکتا ہے یا خود بھاگتا ہے خود بھاگے گا یہ پیاری پیاری چیزیں بیکار کھڑی رہے سمجھے جانوری گھری بیکار کار کھڑے رہتے ایسا حادثہ ہوگا اور جب دس مہینے کی گا بھن اٹھیں بیکار چھوڑی جائے گی انسان خیال نہیں کریں گے اور جب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے تمہارے گھروں کے اندر بھیڑیے خنزیر وغیرہ وہ سارے جمع ہو جائیں گے نہ وہ تم سے ڈریں گے نہ تم ان سے ڈرو گے حادثے کے وقت ایسے ہی ہوتا ہے بہار سجرات اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے جتنی بڑے بڑے سمندر ہیں یا دریا ان کے اندر کیا آ جائے گا جی جوش آ جائے گا یہ سارے بن جائیں گے اپنا آگ بنیں گے یہ کتنی احوال ہیں شمار کرو چھ ہے نا تو اوپر لکھ لو یہ چھ احوال نفقہ اولا کے وقت ہوں گے یہ چھ احوال نفقہ اولا کے وقت ہوں گے اور آگے بھی چھ احوال آ رہے ہیں اور نفقہ ثانیہ کے وقت ہوں گے وائزن نفوس و زو وجات یہاں سے یہ چھ احوال نفقہ ثانیہ اور جب کہ ارواہ جوڑے جائیں گے سات جسموں کے وہ کس وقت جوڑے جائیں گے آ روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑیں گے اور قبر سے اٹھیں گے دفعہ ثانیہ جب اروا جوڑے جائیں گے ساتھ جسموں کے نمبر ایک بحض المعود سویلت اور جب زندہ در گول لڑکی سوال کی جائے گی کہ ساتھ کس گناہ کے اس کو قتل کیا گیا اہل عرب قتل کرتے تھے یا نہیں آ لڑکیوں کو قتل زندہ در کر دیتے تھے کہ کون ان کو کھانا کھلائے گا پھر ان کی شادی کریں گے ہمارا ناک کاٹا جائے گا ویز و سو فر شرت اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے کتاب یل کا منشور ہے دوسرے مقام پہ نام اعمال سامنے آ جائیں گے کھولے جائیں گے یا کہا جائے گا پڑھو ویز سماؤ کو شدت جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی وہ نزول غمام بادل کے اتارنے کے لیے اور فرشتوں کے لیے اور جب جہنم کو زیادہ بھڑکایا جائے گا اور جب جنت کیا ہوگی قریب کر دی جائے گی یہ چھ احوال ہیں یا نہیں ایک دو تین چار پانچ چھ پورے آ گئے عالمت مت ما احضرات جان لے گا ہر نفس ان اعمال کو جو لے کر آیا قیامت کے دن جان لے گا فلاں سے وہ بالخنس یہ بیان شواہد ہیں بیان شواہد یہ صداقت قرآن کے لیے ہے یہ شواہد کس کے لیے ہے آ کہ قرآن سچی کتاب ہے بیان شواہد اللہ دیا پس قسم کھاتا ہوں میں ساتھ ان ستاروں کے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں یہ پانچ ستارے ہیں جی ان کو کہتے ہیں خمسہ متحرہ پانچ ستارے زحل مشتری اطارد مریخ زہرا یہ پانچ ستارے سیدھے چلتے چلتے پھر پیچھے چلتے ہیں کیا پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ خمسہ متحیرہ ہے قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ ان ستاروں کے جو پیچھے چلنے والے پھر الجوار سیدھے چلنے والے پھر چھپ جانے والے یہ کتنی حالتیں ستاروں کی وہ تین ہے نا تب غور فرمائیے جبریل علیہ السلام سیدھے آئے السلام کا وہی لائے حضور کی ہمت میں ٹھیک ہے نا پھر پیچھے گئے پیچھے جانے کے بعد غائب ہو گئے تو یہ دلیل ہے کس کی کہ قرآن کیا ہے سچی کتاب ہے تو وہی کے ساتھ مناسبت ہے ان کو یا نہیں وضاسا قسم ہے رات کی جب پیٹھ دے قسم ہے رات کی جب پیٹ دیں اور صبح کی جب وہ دم بھرے یعنی رات جا رہی ہے صبح آ رہا ہے حضور پہ جو وہی نازل ہوئی قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو کفر کی رات جا رہی یا نہیں کفر کی رات کیا جا رہی ہے اور نور ہدایت آ رہا ہے صبح آ رہی ہے ان قول رسول کریم یہ جواب قسم ہے صداقت قرآن تو ان قسموں کو صداقت قرآن کے ساتھ مناسبت آ گئی بے شک یہ بات ہے اس رسول کی جو کریم ہے لکھ لو جی واسطہ تنزیل کے اوصاف واسطہ تنزیل کون ہے جی جبریل یہ بات ہے اس رسول کی جو معزز ہے کریم نمبر ایک اوصاف ہے اس کے صاحب طاقت کا نمبر دو نزدیک صاحب عرش کے مرتبے والا ہے اللہ کے ہاں بھی مرتبے والا ہے نمبر کتنی جی تین متعین اطاعت کیا ہوا ہے یہ بڑا فرشتہ ہے دوسرے فرشتے اس کی کیا کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اطاعت کیا ہوا ہے وہاں اے عالم بالا کے اندر اور ہے بھی امین حضور کے پاس صحیح وہی لاتے امانت کے ساتھ کہ متعین نمبر چار امین نمبر پانچ یہ پانچ اوصاف کس کے ہیں جی واسطہ تنزیل کے اب منزل علیہ کے اوصاف منزل علیہ کون ہیں جی میرے حضرت ہیں اور فرمایا نہیں ساتھی تمہارا مجنو نمبر ہے اور البتہ یہ دیکھا اس کو اوپر کنارے صاف کے نمبر کتنی جی دو پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ جبریل چھ سو پر پھیلائے بیٹھا تھا تو حضرت نے اس کو دیکھا تھا بما ہوا نمبر کتنی جی تین اور نہیں وہ اوپر غیب کے بخیر حضور غیب کی بات بتا دیتے ہیں بکول نہیں کرتے بھئی حضور کے اوپر جو قرآن اترتا تھا بتا دیتے تھے یا نہیں تو آپ جو ہیں غیب کی بات بخیل بھی نہیں یہ نیچے لکھو یہ نفی کہانت کہانت کی نفی ہے وہ اس لیے کہ جو پہلے زمانے کے کاہن تھے نا کاہن ان کے پاس لوگ جاتے اور غیب کی خبر پوچھتے تو کیا کہتے تھے مٹھائی کا ڈبہ لاؤ پیسے دو تب غیب کی خبر ہم بتائیں گے جیسے آج کل کے عام میں ایسے کرتے ہیں حرکت یا نہیں کرتے چلے جی؟ اور نہیں وہ اوپر غیب کی بات کے کیا بخیر ایک آدمی کسی کو لے گیا کہنے لگا جی فلاں آدمی ہے نیک ہے اچھا ہے جماعت کے اندر ٹائم بلایا ہے وہ پیسہ کچھ بھی نہیں لیتا سبیل سبھی تعویذ دیتا ہے میں نے کہا غلط ہے غلط ہے پیسہ لیتا ہوگا مریض کو لے گیا واپس لے آیا میں نے کہا جی پیسے نہیں لیے اسے نہیں جی خدا واسطے کام کیا کچھ ہی نہیں لیا ہاں جی وہ کہنے لگا کہ یہ جو میں نے تعویذ لکھا ہے نا یہ زعفران اور امبر سے لکھا ہے تو دو ہزار روپیہ زعفران امبر کا لگتا ہے یہ دے دو تعویذ مفت میں کہ بڑا چور دا پوترے میں نے کہا زعفران میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ تم زعفران لے جاتے زیادہ سے زیادہ دس روپے <laughs> کہ زعفران دیتے یہ حرکت ہے مفت جی مفت بالکل مفت کام کرتا ہے یعنی <laughs> ایک اور آدمی آیا وہ لکھا ہی تھا جیسے فلاں حضرت صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تعویذ تو میں مفت دوں گا لیکن یہ چیزیں لے آؤ مشق دو تین تولے امبار اتنی اتنی میں نے کہا سارا گھر فروخت کرو مشق ہے چالیس ہزار روپے تولا میں نے کہا دو تو لے کے دیا اسی ہزار تو وہ ہوگا سارا گھر کر کرو پھر تعویذ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جاؤ اس کے پاس آپ کہو گے کہ مجھے نہیں ملتا یہ زعفران مشک وہ کہے گا اچھا بابا نہیں ملتا نا تو ہے بڑا قیمتی لاکھ روپیہ لگتا ہے تو مجھے دس ہزار روپیہ دے دا میں تعویذ میں کہ یہ حرکت کرے گا جاؤ تو ایسے حرکت کی بالکل وہی حرکت کی اللہ بات دیوبندی ہیں یہ دیوبندی بریلیوں کی بات نہیں کر رہا میں والا غیب بے زرین اور نہیں حضرت پر غیب کے بخیل ہاں مفت آپ غیب کی بات بتاتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم یہ اوصاف کس کے بیان ہو رہے ہیں جی نبی کریم صاحب کیسے نا یہ ختم ہو گئے وما صاحب مجنون منزل کے اوصاف تھے نمبر ایک والا کاجرا نمبر کتنی جی دو وما ہوا نمبر کتنی تین تو پہلے واسطہ تنزیل کے اوصاف تھے پھر کس کے اوصاف اب منزل کے اوصاف و ہوا بقول شیطان رضیم بہترین ترتیب ہے جی منزل کے اوصاف اور نہیں یہ قرآن پاک شیطان مردود کی جب بالکل کام صاف ہو گیا تو فین تدو زجر ہے وہ کہاں بھاگے جا رہے ہو مانو قرآن کو ان ہوا ترغیب القرآن نہیں وہ قرآن مگر نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے لمن من کمستقیم یعنی ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں تم میں سے جو سیدھے چلیں مطلب ہے جو ضدی ختم ہو گیا انادی انادیوں کے نئی ضدیوں کے لیے منیبین کے لیے ہے اور نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے توفیق ہوتی ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shaheedislam.com